پاکستان کے حکمران اچھے ہوں یا برے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے پاکستان ایک نعمت ہے کراچی سے نکلنے والے مہنامہ بینات میں حضرت بن نوری کے قلم سے یہ مضمون نکلا تھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے صحابہ ارد گرد پروانوں کی طرح بیٹھے ہیں کسی قاصد نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک بنگلہ دیش بن گیا تو کچھ پاکستان رہ گیا گیا کہا آقا کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے آپ بلک بلک کر رونے لگے پاکستان اللہ کی نعمت ہے پاکستان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہم پر اس ملک کے دروازے بند کیے گئے ہم نے یہاں امن امان کو آٹنے لگانے دیا پچھلے سال چودہ اگست کو مجھے گھر سے اٹھا کے بھاول پور کی سینٹرل جیل میں بدنام قیدیوں کے سیل میں ڈالا گیا ہم نے پاکستان میں کوئی بدنامی نہیں پھیلائی میرے ہاتھوں میں زنجیریں لگائی گئی جن ہاتھوں میں زنجیریں لگانے کو انڈیا ترستا ہے واجپئی ترستا ہے اپنوں نے لگائی میاں والی سے گھسیٹتے ہوئے لاہور تک سات گھنٹے تک آئے کارکنوں نے پوچھا کیا حکم ہے ہم نے کہا اس ملک میں ہم امن قائم رکھیں گے اپنی عزت اور ذات کی توجہ وجہ سے نہیں جائیں گے اپنی ناک کی خاطر ملک کو بیکار کرنے والوں عبرت حاصل کرو ان مجاہدوں سے جنہوں ڈنڈوں سے پیٹا گیا جنہیں ننگا کیا گیا جنہیں ٹارچر کیا گیا جنہیں انہیں ذلیل کیا گیا پھر بھی انہوں نے پاکستان کے امن کو خطرے میں نہیں ڈالا اس لیے کہ اللہ نے اس ملک کو ذریعہ بنایا سوویت یونین کے ٹوٹنے کا اور اب یہ ملک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ انڈیا کی تباہی کا